دراصل انہوں نے سچ کو اسی وقت جھٹلا دیا تھا جب وہ ان کے پاس آیا تھا چنانچہ وہ متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہیں